اللہ تیرا گا میں تیرے گیت گاؤں مایا رسم سلاتا تیرا گا میں تیرے گیت گاؤں ما رسم سلاتا رام رنگ لا رام رام رسم لگتا تیرا میں گیت گا مایا اللہ تیرا ماما تیرے گیت گا مایا رتم چند ترامی لا دانا رتھا ہلی ماں کرانے ویکھے حلیمہ کدی سرکار میرے ہری کر کدی تیرے کدی سرکار کانوں میں گے مٹھی سے تیرے لائی جی سجا مایا مٹری سے تیرے لئی لائی یا رسول جی اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ گرو یا رسول اللہ سنا گیا ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چرانا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چرانا یا رسول اللہ تیرا میرا میں چودہ بنانا یا رسول اللہ تیرا میرا میں چودہ بنانا یا رسول اللہ ساما یا رسول اللہ میری بیت کا ہو جائے سام یا رسول اللہ دکھا دو روئے تابا جانے جانا یا رسول اللہ دکھا دو روئے تابا جان جانا یا رسول اللہ دکھا دو رو تابا جان جانا چونلہ کماری شربت ب ایک رات میں گر نظر ہو ہر موت کا جھٹکا جھنچرا مجھے پھر تو دے شربت بوقت نظم مل جائے تو ہو جائے گی مجھ پر موت باس یا رسول اللہ تو ہو جائے گی مجھ پر باس آسا رسو لا ترامی لا نام یاد رسملہ تیرام میلا یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں تیرے نام میں کوئی سب کچھ میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں میں ہاں، تیرا سدا رسول اللہ میں سب کچھ ہاں ہوا سدا نایا رسولہ تیرام کرو یا رسول تیرام یا

حضرت رے میں اپنی تیرے آرام کی خاطر کرے جا رسول اللہ تیرے آرام کی خاطر کرے رسول اللہ تیرا جا رسو ڈلہ تیرام چھوڑا تمہاری نیند کی خاطر نماز اثر کو چھوڑا تمہاری نیند کی خاطر علی بھی کس کی قدر ہے تم پہ قربایا علی بھی کس کی قدر ہے تم پہ قربایا تیرا میلا میں کیوں نہ تیرا میلا میں کیوں نہ ہے در صدیق نے تو جان دے ہی یہ الگ بات کے محبوب نے لعاب دہن لگا دیا زہر کا اثر زائل ہو گیا آپ کو شفا مل گئی نئی زندگی مل گئی لیکن صدیق جی تو جان دے دینا جان دے دی نماز اثر علی نے چھوڑ دی یہ الگ بات کے معمول نے سورج کو حکم دیا سورج پھر پلٹ آیا نماز اثر پھر پڑھ لی یہ الگ بات لیکن لیکن علی نے تو وہ کام کر ہی دیا ملی صدیق کو جا اور نماز اثر ہے در کو تیرے صدقے اگر چھے اے یا رسول اللہ مگر مگر مگر ان کے عمل سے یہ عقیدہ ہو گیا ثابت تمہیں ہو اصل ایمان جا ایمان یا رسول اللہ تمہیں ہو اصل ایمان جا ایمان یا رسول اللہ تمہیں ہو اصل ایمان بولی ایمان یا رسول اللہ اشارہ ہو ہو ہو جائے تیری نظر کرم کا کتنی اشارہ ہو ہو جائے میرا مشکل کے مشکل کا آسایا رسول اللہ میرا مشکل مشکل کا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں بیکا یا رسول اللہ لاد بام سلا بی لکھ کا ہنر دے دو پہلے ہس بگتے احمد مدد تو پہلے ہس بگتے احمد مدد سایا تم گنگا تینو نیلا دلام سرکار کی کا محمد سب جھوم کے بولو لب جھوم کے بولو ہاتھوں اٹھا کر بولو ہر جم لہرا کر بولو ہر سارے لے کر بولو سرکار کی آمد تیرا میلاد میں کیوں نہ بڑا یار سن اللہ تیرا میلاد چرچا تیرا سرکار کی کی آمد آمد مرحبا دلدار مرحبا سب مل کر بولو لب کے بولو ہاتھ اٹھا کر بولو ہاتھ لہرا کر بولو ذرا اونچا بولو اور اونچا بولو میرا میلاد شروع میلا تمہارے لیے بکی نو منا تمہارے چنیو چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے سبا تمہارے جہاں تمہارے ہم آئے یہاں تمہارے لیے بھی وہاں تمہارے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا تم مل کر بولو نا گدائی کو سمجھنا جس کے در پر آنے والا ہے فقیروں سے کہو حاضر ہو جو آگے گے پائیں گے کہ وہ پریاد دست بے کرتا یا برانے والا ہے سرطان کی آمد دل دار کی سب مل کر ہو لو مرحب کے بولو ہاتھ اٹھا کر بولو ہر لو ہر چند ڈولو

سن کے بولو ہاتھ اٹھا کر بولو